ابو معاویہ اور وقیع نے آمش سے حدیث سنائی انہوں نے زید بن وحب سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائیں ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں آپ نے ہمیں بتایا امانت لوگوں کے دلوں کے نہا خانے میں اتری پھر قرآن اترا انہوں نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بار سوئے گا تو اس کے دل میں امانت سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان پھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا پھر وہ ایک نیند لے گا تو بقیہ امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان ایک آبلی کی طرح رہ جائے گا جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ تو وہ حصہ پھول جاتا ہے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی پوری طرح امانت کی ادائیگی نہ کرے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں خاندان میں ایک آدمی امانت دار ہے نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کس قدر مضبوط ہے کتنا لائق ہے کیسا عقل مند ہے جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا پھر حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا مجھ پر ایک دور گزرا مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میں تم سے کس کے ساتھ لین دین کروں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو میرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کو میرے پاس لے آئے گا لیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سوا تم میں سے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو سڑسٹھ